محمد في اول كلامنا مولانا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا معزز سامعين الكرام میں نے آپ کو بتایا تھا ایک نئے عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اور عنوان میں نے آپ کو واضح کیا تھا انسان کبھی بھی کسی وقت بھی مر سکتا ہے موت کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں اللہ نے اپنے پاس جو خصوصی علوم رکھے ہیں انسان کے اختیار کے بارے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی انسان کو موت کا پتہ نہیں دیتے وہ جوانی میں بڑھاپے میں شادی سے پہلے شادی کے بعد کبھی بھی کسی بھی انسان کو موت سے واسطہ پڑ سکتا ہے اتنا اجل اللہ جا ادا یو افر جفر تم تالگن اور جب وہ آئے گی نہ ٹلے گی اور نہ اس سے کمپرومائز ہو پائے گا مصالحت ہو پائے گی اور جب مرے گا مسلمان تو دو ہی باتیں ہیں کلمہ والا تو جنت میں جائے گا یا تو سیدھے جنت میں جائے گا یا اللہ کے عذاب کو بھگت کر عذاب قبر بھگت کر پسلیاں آپس میں مل کر اور دو اجزے قبر میں مسلط ہو کر ایک پیر سے کھا رہا ہو ایک سر سے کھا رہا ہو پاک میں آتا ہے گنہگار کی قبر میں دو اجزے مسلط ہوتے ہیں ایک پیر سے کھانا شروع کرتا ہے ایک سر سے کھانا شروع کرتا ہے درمیان میں جب ختم ہو جاتا ہے گوشت پوش اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرواتے ہیں پھر وہ کھانے لگتا ہے اور یہی سلسلہ قیامت تک اس اس کے عمل کے حساب سے اللہ جاری فرمائیں گے اللہ کی بڑی شان ہے اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی بڑی مہربانی کہ جو چیز عالم غیر سے تعلق رکھتی ہے یعنی آزاد قبر اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے کئی شکلوں سے علم غیب کی چیز بھی امت کو بتا دیا یہ اللہ کی بڑی شفقت ہے اس امت کے ساتھ عذاب قبر کی جھلکیوں کو ظاہر کر دیا تاکہ امت غفلت سے بیدار ہو جائے اور توبہ تلّہ کر کر آخرت والی زندگی اپنا ہے یہ عنوان کوئی معمولی عنوان نہیں ہے نماز مسواق تجویز ذکر تلاوت کلام پاک پردہ شرم حیا یہ عنوانات چلتے رہتے ہیں کرکٹ میچ چلتا ہے اور فائنل میچ ہوتا ہے اور بالخصوص ہندوستان اور پاکستان کا سڑکیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کرفیو لگ گیا ہے دکاندار کہتے ہیں کاروبار نہیں ہو رہا ہے رکشا والے ٹیکسی والے کہتے ہیں وے بار نہیں ہو رہا ہے ایک بلا فائدہ نتیجے کے انتظار میں سو مرتبہ پاکستان نے کب جیتا تو مسلمانوں کو کیا ملا سوا سو مرتبہ انڈیا نے کب جیتا ورلڈ کپ کا ہندوستان کے باشندوں کو کیا ملا کیوں خون چنتا ہے مسلمان کیوں وقت ضائع کرتا ہے اللہ کے گھر کو حیران کیوں کرتا ہے کاروبار کو ترک کیوں کرتا ہے ملا کیا آج تک کس نے کیا دیا کس نے کیا دیا کیا بھلا کیا قوم کا ملت کا ہندوستان کی ٹیم میں کیا مسلمان نہیں ہے کتنے مدرسوں کا بھلا کیا انہوں نے کروڑوں میں اربوں میں کھیل رہے ہیں ان کو سونے اور چاندی سے تولا جا رہا ہے ایک بلا فائدہ رزلٹ اور نتیجے کے لیے امت بے قرار اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہو اور آج آخری سنوائی ہو کیا رات میں کوئی سو سکتا ہے کیا صبح میں کوئی ناشتہ کر سکتا ہے کیا کسی کو اپنے کپڑوں کی فکر ہوگی کہ آئرن کیا ہے اس کی ہے یا نہیں کی ہے نہیں مجھے تو نتیجے کا انتظار ہے آج جج صاحب کا ایک ترم مجھے سخت دار پر چڑھا سکتا ہے اور اس کا ایک کرم مجھے زندگی دے سکتا ہے اور میری بیوی کو حیات اور میری اولاد کو خوشیاں دے سکتا ہے اللہ والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا اے مسلمان تیری زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ قبر تیری کیسے بنے گی حشر میں تیرا انجام کیا ہوگا اگر کوئی عالم کوئی مقرر کوئی خطیب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آج اگر جمعہ کے بعد اصل سے پہلے موت ہو جائے اور آفتاب سے پہلے جنازہ نکل جائے ڈر ہے موت کے نام سے ڈر ہے جنازے کے نام سے نہ ڈر تمہیں موت کو دور کر پائے گی نہ تمہارا خوف تمہیں جنازے سے دور کر پائے گا تم ڈرتے رہو سسکیاں لیتے رہو بھاگتے رہو قبر چیخ چیخ کر کہتی ہے اے انسان غافل بھول گیا ہے تجھے مجھ میں آنا ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں دہشت کا گھر ہوں تو تیار کر لے ہر انسان کی قبر وہ سنتا ہو نہ سنتا ہو چیخ چیخ کر کہتی ہے آج اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو کیا خبر میں ہماری پتلیاں ملیں گی کیا وہ دو رشتے پیر اور سرہانے سے انسان کو کھانا شروع کریں گے کیا وہ مسلط ہوں گے یا وہ رشتہ جو ایک پھن مارے گا ستر گز مردہ زمین کے اندر دفن ہوگا یہ کوئی افسانے کی بات نہیں اور یہ کوئی خواب و خیال کی بات نہیں معدسوں نے کون سی حدیث کی کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے عنوان نہ لگایا ہو بابو اس بات کی اذاب قبری کے عذاب قبر کو ثابت کرنے کا بیان اور انہوں نے سربر کون دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں کو نقل نہ کیا ہو کہاں تک جٹلائے گا کب تک جٹلائے گا پھر ان کے بارے میں اور نافرمانوں کے بارے میں چوبیس میں پارے میں سورہ مومن میں اللہ نے کہا اللہ رویو علیہ ادو عشیا اللہ کی جہنم کی آگ کو قبر میں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے تجھے نظر نہ آتا ہو دنیا کی ریل پیل دنیا کی چمک دبک دولت کا خطارہ معلوم ہوتا ہو جوتوں کا پٹنا سمجھ میں آتا ہو بیماری سمجھ میں آتی ہو اور خبر سمجھ میں نہ آتا ہو اللہ کا عذاب سمجھ میں نہ آتا ہو سمجھ نہ سمجھ ہر انسان کو اس سے واسطہ پڑھنا ہے ہر انسان کو جنازے میں سوار ہونا ہے ملاقيكم ثم نہ الى عالم الغيب تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ جس موت سے لوگ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں ملاقی کو وہ موت ان سے ملنے والی ہے انا الینا تم انا علینا حساب اللہ کہتے ہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم ان سے حساب و کتاب کا معاملہ کریں گے ہم نے بتایا تھا یہ عنوان بہت سخت عنوان ہے اہم ترین عنوان ہے جس میں انسان کی زندگی کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن جس طریقے سے اہمیت آپ کو دینی چاہیے تھی آپ نے اس عنوان کو لگتا ہے کہ اہمیت نہیں دی آپ بھلا بیٹھے کہ گزشتہ جمعہ کیا بات ہوئی تھی اور کس عنوان کا وعدہ کیا گیا تھا ہم نے کہا تھا ایک آدمی ایک ہوٹل میں کوئی چیز کھاتا ہے دوسروں کو نشاندہی کرتا ہے فلاں جگہ مسال ڈوسا اچھا ملتا ہے بریانی اچھی ملتی ہے اگر آپ اپنے دوست کو یہ بتا پا رہے ہیں کہ آج اگر تیری موت ہو جائے اللہ نام امان تیرے سیدھے ہاتھ میں دیں گے یا ڈانے ہاتھ میں دیں گے سیدھے ہاتھ میں دیں گے تو انجام کیا ہوگا اور ڈانے ہاتھ میں دیں گے تو انجام کیا ہوگا آپ نے شاید غفلت برتی بول یہ کاشف اپنے معشوق کے لیے گنٹوں کیا کرتا ہے اپنی لیلا سے اپنی محبوبہ سے کرنسی ختم ہونے کی فکر نہیں اور فیس چڑھنے کی فکر نہیں کیا آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو بتایا کہ آج مولانا صاحب ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں معمولی بات ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اگر حیات ہوتے اور آپ جا کر ان سے پوچھتے تو وہ بھی نہ بتا پاتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت فرید الدین گن چکر رحمت کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے عمارتیں بنوانا دولت کو سمیٹنا عیاشی کرنا کافر چمار اور بیل کا پیشاب پینے والی قوم میں ہم میں کیا فرق ہے کیوں ایسی منافقت کی زندگی سوتو کی زندگی گزار رہے ہو کیوں اسلام کو مسلمانوں کو رسوا کر رہے ہو پسند نہیں جنت جہنم کے راستے پر چلو نبی نے تمہیں مجبور نہیں کیا پسند نہیں اسلام بت پرستی کے راستے پر چلو یہ فرقہ ہمارا نا ختم ہو جائے گا یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے یہ دہشت گردی کا لیول داڑھی والوں پر لگنا مدرسے والوں پر لگنا مساجد پر لگنا مسلمانوں پر لگنا نوجوانوں پر لگنا ختم ہو جائے گا جاؤ بال ٹھاکرے سے کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اڑوانی سے کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں بیدا نقل آمنو کالو آمنا خلو الا شیا ہند کالو امنا محکم نحن مستحل بال ٹھاکرے سے کہو امنا محکوم ہم تمہارے ساتھ ہیں اڈوانی سے کہو اڈوانی ہم تمہارے ساتھ ہیں تم آر ایس ایس والوں سے اور وشوا ہندو پریشد والوں سے اور ساتھ خوش ہو جائیں گے وہ تمہیں سینے سے لگا لیں گے کالجوں میں تمہارے بچوں کے داخلہ ملے گا تمہیں معیاری تعلیم ملے گی مکانات الاٹ کیے جائیں گے لون ملے گا دھوکہ دینے سے نہ خدا ہی ملا نہ مثالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا ملے گا منافقت کرنے سے کیا ملے گا دھوکہ دینے سے اللہ تو تمہارے اور میرے دھوکے میں آنے کا نہیں ہے اللہ اور اللہ کا نبی دھوکے میں نہیں آنے کا نہیں وہ جانتا ہے ہم کس گندے اور ناپاک نقطے سے پیدا ہوتے ہیں اللہ سے ہو بیم یا نہیں یا مہون اللہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈھیل چھوڑتے ہیں ہم بھی ٹھنڈا کرتے ہیں دیکھیں گے جمعہ جمعہ کا مسلمان کب تک بنا رہے گا عید برات کا مسلمان کب تک بنا رہے گا داڑھی بڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہی نا ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں صدیق کا چہرہ پسند نہیں فاروق کا چہرہ پسند نہیں یہی نہ ثابت کرنا چاہتے ہو اڈوانی کا چہرہ پسند ہے بش کا چہرہ پسند ہے ٹونی بلڈیر کا جب پسند ہے نام بدل دو نام بدل دو وشب نام رکھ لو جوسف نام رکھ لو کس نے مجبور کیا علی نام رکھنے پر یوسف نام رکھنے پر جوسف نام رکھ لو چرچ جانے کو کس نے منع کیا گردوارے کو جانے سے کس نے منع کیا جاؤ کون پیر پکڑ کر روکتا ہے تمہارے سے یہ اللہ کا اگر اندھیرا نہیں ہو جائے گا تم نماز نہ پڑھنے سے سورج نکلنا بند نہیں ہو جائے وہ نکلتا رہے گا تم رہو نہ رہو آسمان رہے گا زمین رہے گی تمہارے باپ کو دیکھا ہے دادا کو دیکھا ہے اور آسمان برابر چھت بن کر ہے زمین برابر بچھونا بن کر ہے سورج برابر شروع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے تیرے تیرے سے اس میں کچھ فرق پڑنے کا نہیں خدا کا نظام چلتا ہے چل رہا ہے چلتا رہے گا ضرورت ہے ہمیں اپنے آخرت بنانے کی کیا فکر ہے ہمیں آخر کتنی فکر ہے آزاد قبر کی کہا جاتا ہے ماں کے ساتھ دنا کرنے کے برابر سود لینا دینا مسلمان کہتا ہے کرائے پر گھر دینے سے جھنجٹ ماڈی گیٹ پر گھر دے کر سود کا معاملہ کر کر ماں کے ساتھ بلاکار کریں گے اگر یہ اسلام پسند ہے مکے اور مدینے میں نازل ہونے والے قرآن کو چھوڑ کر بش کے بنائے ہوئے قرآن کو پڑھنے لگو ماں کی موت پر کیوں اللہ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھتے ہو بش کے قرآن کو پڑھو ٹونی ملیر کی کتاب کو پڑھو اللہ کا قرآن پسند نہیں نبی کے احکامات پسند نہیں ہے تو پھر اس نے بھی ایک قرآن بنایا اس نے ایک نبی بنایا غلام احمد قادیانی مسلم تجاد نبی جھوٹے بنے تھے اللہ کے نبی پر ایمان لا کر عمل جھوٹے نبی پر کر دے اللہ کی کتاب پر ایمان لا کر جھوٹے قرآن پر کیوں عمل کرتے ہو بھائی سودا جس دکان سے لیا ہے پیسہ اسی کو دو سو نمبر دکان سے سودا لیا اور تین سو نمبر دکان میں جا کر پیسہ دے دو یہ دنیا مانے گی کینرا بینک سے لون لیا اور انڈین بینک کے اندر پنجاب نیشنل بینک میں جا کر لوگ چکا رہے دنیا یہ حماقت پاگل بنا دعوی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا اور عمل خوش کے بنائے قرآن پر دعوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور آپ کی سنتوں پر عمل کا اور عمل مسئلے میں کذاب اور غلام احمد کا قادیانی اور انگریزوں کے طور طریقے پر کیوں دوہری چال یہ کہیں فقط کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ کس کو آپ کنفیوژن میں رکھنا چاہتے ہیں اللہ کو یہ ادائیں پسند نہیں اسی لیے اللہ نے کلام بات میں رشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ جہنم میں جہاں یہود نہ جائے گا جہاں نسارا نہ جائے گا جہاں عیسائی نہ جائے گا جہاں کافر نہ جائے گا جہاں مشرق نہ جائے گا وہاں دوغلا مسلمان جائے گا جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو کئی جمعہ سے عنوان نہیں چلا میوزک کا موسیقی کا یہ عنوان اہم ہے ہم بتائیں گے اس کو باقی رکھیں گے آپ موبائل سے اپنے گھر میں جب تک نہیں سنائیں گے ہاتھوں کے اندر میں رکھ کر اہمیت آنے کا مقصد کیا یا تو جنت یا تو جہنم اگر جہنم ہے تو مسجد آنے کی ضرورت نہیں مندر میں جا کر گھنٹہ بجاؤ اگر جہنم ہے اس زندگی کا مقصد جاؤ گردوارے کو جاؤ پرساد کھاؤ جاؤ گنیش کی پوجا کرو اگر ہے جنت تو پھر ماننا پڑے گا نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا یہ کوئی معمولی اموا نہیں ہے رات کو موت آ جائے اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ضرورت نہیں اسلام لانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معاملات کے اندر ارشاد فرمایا حج کے بارے میں فرمایا قربانی کے بارے میں کئی معاملات کی مثال دے کر آقا نے فرمایا وہ یہودی موت مرے عیسائی موت مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اسے چاول جب پکتا ہے چاول کے ہر ہر دانے کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا دو چار دانے دیکھ لیے پتا چل گیا کچا ہے پکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین مثالوں کے اندر حج کی مثال دے کر قربانی کی مثال دے کر آپ نے فرمایا جو جس پر واجب ہو اور جس پر فرض ہو اور اگر نہ کرے فرمایا کہ وہ جیسی یہود و نصارہ کی موت پڑے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں یہ دو مثالیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالد حج کے بارے میں یہ بات ہے قربانی کے بارے میں یہ بات ہے دین اسلام کی ہر عمل کے بارے میں ہر عمل اپنے اندر ایک مقام رکھتا ہے ایک درجہ رکھتا ہے ایک حیثیت رکھتا ہے کتنے مسلمانوں نے ٹی وی کا جنازہ نکالا موبائل سے گانوں کو نکالا رنگ ٹاؤن میوزک نکالا موسیقی کو نکالا کتنے مسلمانوں نے اس کاروبار کو چھوڑا نہیں بھائی اس کے بغیر ہمارا کاروبار ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے حبیب پاک عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صاحب آئے امر بن کرا جن کا نام تھا آ کر کہنے لگے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے لیے حرام روزی ہی رکھی ہے پاک حلال اور طیب رزق اللہ نے میرے مقدر میں نہیں رکھا اللہ کے حبیب پاک تو عالم جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرتے ہو تم اس نے کہا کہ ہم گانے بجانے کا کام کرتے ہیں اور اس سے پیسہ آتا ہے اور ہم نے سنا کہ یہ حرام ہے اب مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے دوسرا ہنر نہیں آتا بینک میں کام کرنے والا کہتا ہے نا بیمہ ایجنٹ انشورنس ایجنٹ بغل میں فتوا مار کر کہتا ہے نا ارے کیا کریں صاحب اس کے علاوہ کوئی نوکری نہیں ہے کوئی چارے کار نہیں ہے چٹ فنڈ چلانے والا کہتا ہے نا کہ اس کے بغیر میری بیوی بچوں تو خدا ہے لکھتے اگریمنٹ میں میں فروغ میری بیوی کو خدا نہیں پالتا میں پالنے والا ہوں میں فروغ میری اولاد کو رکھ کائنات جو سمندر کی مخلوق فضا کی مخلوق آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق کو پالنے والا ہے وہ سب کو پال سکتا ہے گلی کے کتوں کو پال سکتا ہے گلی کے سور کو دے کر پال سکتا ہے لیکن میری بیوی اور بچوں کو پالوں گا تو بھائی کے ایک پتھر کندھا کرا کر مرمر پر لکھ کر جہاں تو اپنی بیوی کا نام لکھ کر شاہین منزل پلا منزل پتھر لگاتا ہے لکھتے میں اپنی بیوی کا خالق ہوں اپنی بیوی کا بالا اگر ہوں کرا نے کہا میں اس کے علاوہ اور کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتا مجبور ہوں چودہ سو سال پہلے شرم حیا پاک دامنی عفت قسمت کی ہوائیں چلا کرتی تھی داڑھی مڈانے والا کہتا ہے آج اگر میں داڑھی مڈاؤں تو نہیں ملتی داڑھی والے بھی بند رہے داڑھی بڑھاؤں تو مجھے لڑکی نہیں ملتی داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوئی داڑھی والوں کے بچے حلال کے نسخے سے پیدا نہیں ہوئے کہاں گیا ایمان کہاں گیا اللہ کی کتاب پر بھروسہ اللہ کی نبی کی باتوں پر اعتماد مسلمان کہتا ہے چودہ سو سال پہلے کیا میوزک بجاتا ہوگا امر بن دن کیا سیکسی گانے چولی اور لنگے کے گانے ہوتے ہوں گے کیا گندی فلموں کے سیڑھی مسلمان نہیں دیکھ رہا ہے کیا ٹرانسٹر اور گندے آلات مسلمان کاروبار نہیں کر رہا ہے اس زمانے میں جب شرم تھی حیاتی کام دامنی تھی اور نبی کی عورتیں مسلمانوں کی مائیں صحابہ کو حکم تھا وہ ادا تانتو ہننا سس ہلو ہننا بھی پڑا اے صحابہ کائنات کے اندر ہزاروں امام ابو حنیفہ آئے کائنات میں ہزاروں لاکھوں شکی آئے نوانی آئے اختاب آئے ابدال آئے نظام الدین اولیا آئے غوث سے پاک آئے میرے رب کی زد و جلالت کی قسم کائنات اختاب و ابدال سے بھر جائے نبی کے صحابی کے قدموں کا پھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ان کو منتخب کر لیا آقا کی غلامی کے لیے آقا کی صحبت کے لیے ہم قرآن علماء سے سنتے ہیں قاریوں سے سنتے ہیں صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا ہے ہم تابے ایمان کے کہتے ہیں ایمان سنیما دیکھنے والا لڑکیوں کو گورنے والا سوپ کھانے والا رشوت کھانے والا صحابی جب کہتا ہے تابے ایمان کے وہ امام امام المبیا شافی کوسر ساقی کوسر سید الم سعید الجن ہے ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کسی شعلہ بیان مقرر کے سامنے بیٹھتے ہیں اور صحابہ بیٹھتے تھے نبی کے سامنے بیٹھتے تھے جس کے لیے فرشتے جس کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرتے تھے ایسے باقی دا مقدس صحابہ ان کو حکم دیا گیا ویدا سال تم ہن متان فن ہن مرائی ہے اے صحابہ ایک تو صحابی اور دوسرا نبی کی عورت اور نبی کی عورت مسلمانوں کی ماں صحابہ کی ماں کہا گیا نبی کی عورت جو تمہاری روحانی مائیں ہیں اگر ان سے تم کوئی چیز مانگو یا یہ جا کر گھر میں پوچھو کہ نبی موجود ہے یا نہیں ہے بس الحمی مرائی حجاب اے صحابی نبی کی بیوی جو تمہارے ماں کے داخل ہے اور کسی بھی انسان کی موت کے بعد عزت تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہتی ہے میرا انتقال ہو جائے چار مہینے دس دن تک میری بیوی میرے نکاح میں رہے گی اور اس سے دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کو عزت کہتے ہیں اسلام نے احترامن عورت کو کہا شوہر کے مرنے کے بعد بھی چار مہینے دھرتی تو عورت اپنے شوہر کے نکاح میں اور جب اس کے نکاح میں ہے تو ایک کی نکاح شدہ بیوی منکوہا بیوی اس سے دوسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا لہذا عزت میں امام حرم بھی نکاح پڑھا لے مسجد نبوی کا امام نکاح پڑھا لے فرشتے کسی ویلومی کا اٹھا کر نکاح پڑھا لے پوری دنیا کے علماء کہیں گے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن نبی جب پردہ فرمائے قیامت تک ان کی بیویوں سے امت کا نکاح حرام ہے مائیں ہیں وہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ایسی ماں کے بارے میں ویدا سال تم ہن متان بس ادو ہنورا حجاب صحابہ اپنی ماں سے تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو اور آج ہو رہا ہے شکرانہ جلوا ولیمہ اور یہ حاجی صاحب یہ داڑھی والے سیٹ صاحب یہ نمازی یہ عمرہ کرنے والے یہ مسجدوں کے متولی آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہے صاحب برس کا ایک موقع زندگی کا ایک موقع اور اللہ نے صحابہ کو کہا کہ اے صحابہ اگر تم نبی کے گھر جاؤ تو اپنی ماؤں سے پردہ کرو بس اللہ میں حجاب اور یہاں عورت کو تنچ رنڈیوں کے حرام زادیوں کے کپڑے پہنا کر چلے بازار لال نہیں صاحب نیت صاف ہونی چاہیے اللہ کے حبیب پاک آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تین طبقے ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے اس میں ایک طبقہ وہ عورتوں کا جو مردوں کے ساتھ گھل مل کر دنیا کمانے میں عورت لگی ہوئی ہے نہیں جا رہی ہے عورت آج مارکیٹ نہیں جا رہی ہے بازار نہیں جا رہی ہے سودا سلف نہیں کر رہی ہے بیوار نہیں کر رہی ہے کال سینٹر میں ملازمت نہیں کر رہی ہے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا تین طبقے جو جہنم میں جانے والے ان تین طبقوں کے اندر ایک طبقہ ان عورتوں کا جو مردوں کے شانہ بشانہ بازاروں کے اندر کاروبار کیا کرتے ہیں کریم و فروخت کیا کرتے ہیں ملازمت کیا کرتے ہیں ایئر ہوسٹس بنے ہوئے ہیں بعض کی سیکرٹری بنے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے کام میں لگے ہوئے ہیں نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والا طبقہ ہے ماؤں سے پردے کا حکم اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب دل صاف ہو نیت صاف ہو کہیں کچھ نہیں ہوتا اب ہونے کی ضرورت ہے اب جو ہو رہا ہے نہ کافی ہے عزتیں لٹ رہی ہیں قتل ہو رہا ہے آبرو کا جنازہ نکل رہا ہے کس چیز کا انتظار ہے اور کیا چیز باقی ہے کیا ایمان ہے ہمارا المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں انہوں نے ایک ہی مرتبہ حج بیت اللہ کیا اور ایک ہی مرتبہ عمرہ کیا آسائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ ہے حج مدین منورہ سے مکت المکرمہ کتنی دور ہے نبی کی بیوی مومنوں اور مسلمانوں کی ماں حج کرنا چاہے تو کون مدد نہیں کرے گا لیکن زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج بیت اللہ کیا اور گھر سے جو نکلی تو صرف جنازہ نکلا نکلتی ہی نہیں تھی ایک مرتبہ دوسرے ازواج متحرات نے صحابیات نے پوچھا کیا اللہ کے گھر کو دیکھنا تمہیں پسند نہیں سفا مروا کی صحیح کرنا حجر اسود کو لوسا دینا کیا پسند نہیں ہے تمہیں کیوں نہیں جاتی حج بیت اللہ کے لیے کیوں نہیں جاتی ہیں آپ سفا بروا کے صحیح کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آب زمزم میں غسل کرنے کے لیے حضرت کو بوسا دینا اللہ کے ہاتھ کو بوسا دینا ہے حضرت کو چھونا اللہ کے ہاتھ پر مسافہ کرنا ہے اللہ کے ہاتھ پر مسافہ کرنا پسند نہیں ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے رب نے کلام پاک میں فرمایا وہ کرنا فی بوتی کند ولا تبر رجنا تبر رجن کلام پاک کے باعث کے بارے میں اللہ نے کہا اے اور اپنے گھروں کو قرار پکڑ کر رہا کرو اپنے گھروں کے اندر رہا کرو لہذا حج بیت اللہ کے فریضے کے علاوہ نسلی حج سے بہتر مسلمان عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے حضرت سودا جو نبی کی بیگم صاحبہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں انہوں نے حج بیت اللہ کے مقابلے میں اپنے گھر میں رہنے کو فضیلت والا عمل سمجھا اور آج شکرانے کے لیے نکلنا گھر کی ٹھنڈی کے علماء نے جو نے لکھا ہے یہ جو عورتیں رشتے داروں کے یہاں اور اپنے عزیز و اقاری کے یہاں کالج کی سہیلیوں کے یہاں کالج کے بوائے فرینڈ کے یہاں ملنے کے لیے جایا کرتی ہیں حالانکہ آپ نے رشتے داری کے مسائل کے اندر سنا کہ قیامت پچھنگ رحم اور سلا رحمی اللہ کے عرض سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے اے اللہ جس نے مجھے ملایا آج میں تجھ کو اس سے ملاتا ہوں جس نے مجھے توڑا اے اللہ آج میں اس کو جنت سے توڑتا ہوں رشتے داریوں کا ملانا اور قطع رحمی کرنا رشتے داری کا ملانا بائی سے اجر و ثواب اور قطع رحمی کرنا رشتے داریوں کو توڑنا بہت بڑا گنا لیکن فقہ نے کہا کہ ایک شادی شدہ بیوی کے لیے ضروری ہے ان بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو مد نظر رکھ کر کہ انہوں نے نقلی حج کے مقابلے میں مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکل کر حج بیت اللہ کو جو نہیں گئی اس روایت کو سامنے رکھ کر کہا رشتے داروں کے یہاں بھی جانا عام طور سے عورت کو جائز نہیں ہے صرف اپنے ماں باپ کے یہاں مہینے میں ایک آدھ مرتبہ شوہر کے ساتھ یا اجازت کے ساتھ اپنی اولاد یا محرم کے ساتھ کچھ وقت کے لیے جا کر رات کی تاریخی سے پہلے لوٹ جانا فکارے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہاں بیوٹی پارلر میں جا کر لڑکی کی شکل بنانے کی بات کہاں چوری کھول کر سینا کھول کر سینا دکھانے کی بات شرم گار کی بات دیہس کی بات بیوٹی کانٹیسٹ میں آنے کی بات ام المؤمنین حضرت سودا فرماتی ہیں حج بیت اللہ کے لیے بھی جانا مسلمان عورت کے لیے زیبا نہیں ہے نبی حج کے لیے اس سے افضل عمل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو قرار پکڑے یہ ہے شریعت کا مسئلہ یہ ہے قرآن کا مسئلہ یہ ہے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا عمل اب اس کے مقابلے میں تم اپنی دال بگاڑتے رہو اپنا لکڑ جھاڑتے رہو اور اپنی بات کہتے رہو فیصلہ تو خبر میں جانے کے بعد ہوگا فیصلہ میدان محشر میں جانے کے بعد ہوگا وہاں تو ہمارے باپ دادا کی تو نہیں چلے گی ہماری اولاد کی نہیں چلے گی ہماری خاندان کی نہیں چلے گی نا النا تم بنا لینا حساب ہو اللہ کہتے ہیں لوٹ کر ہمارے طرف آنا ہے پولیس والوں کا الگ قبرستان نہیں چوروں کا الگ قبرستان نہیں داڑھی والوں کا الگ قبرستان نہیں داڑھی مڈوں کا الگ قبرستان نہیں اور نمازیوں کا الگ قبرستان نہیں بے نمازیوں کا الگ قبرستان نہیں حلال خوروں کا الگ قبرستان نہیں حرام خوروں کا الگ قبرستان نہیں اللہ نے کہا لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے اگر پولیس والوں کا قبرستان الگ ہوتا کمشنر ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ملٹری والوں کا قبرستان الگ ہوتا کمانڈر ان کو الگ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیتا داڑی مڑوں کا قبرستان الگ ہوتا داڑی مڑوں کا سردار اور لیڈر بش اور ٹونی ملر ان کو اپنی جنت کے اندر بھیج دیتا رنڈیوں کا الگ قبرستان ہوتا بے مردہ جانے والوں کا الگ قبرستان ہوتا رنڈیاں جو آج اچھال رہی ہے آج ایک ایک ادا کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لے رہی ہے کیا ہو گیا فرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام فرق رکھ دیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج دیوانگی کو عقل مندی کہا جا رہا ہے آج عقل مندی کو دیوانگی کہا جا رہا ہے آج جو پردے کی بات کہتا ہے آج جو ایمانداری کی بات کہتا ہے آج جو سلامتی کی بات کہتا ہے آج جو انسانیت کی بات کہتا ہے آج جو پڑوسی کے حقوق کی بات کہتا ہے آج مردوں اور عورتوں کی حقوق حقوق کی بات کہتا ہے آج جو اولاد کے حقوق کی بات کرتا ہے اسلام کیا ہے حقوق کا ترجمہ ایک اللہ کے حقوق ایک بندوں کے حقوق جن کو کیا نام دیا جا رہا ہے یہ بنیاد پر دہشت گرد ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے تم نے کا آدمی کامل بھی نہیں ہو سکتا جو خود نلڈے تک کالے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے اسلام کی تعلیم ہے خیر حکم خیر حکم لیا ہی وانا خیر حکم لیا ہی تم نے کا بہترین آدمی وہ جو بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا قیامت تک آنے والے شہروں میں سب سے بہترین شوہر میں جو کہ بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا یہ دہشت گردی کی تعلیم اور کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا یہ دہشت گردی کی تعلیم شراب کو مٹانے کی بات بے حیائی کو مٹانے کی بات قتل کو مٹانے کی بات بے شرمی کو مٹانے کی بات عورتوں کے سر پر دوپٹہ لانے کی بات اگر دنیا والوں کو کہہ دو اگر تمہاری بات امریکہ کے خود تک جا سکتی ہے بلیر تک تمہاری رسائی ہے اڈوانی اور تک تمہاری رسائی ہے بھاجپا اور فرقہ پرست تنظیموں تک اور ہندوستان کے انٹیلیجنس اور سیوڑی کے محکمے تک تمہاری رسائی ہے کہ عورتوں کو پردہ دینے کا نام دہشت گردی ہے امن اور سلامتی کو قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے بے حیائی کو مٹانے کا نام دہشت گردی ہے اور سلامتی کا سبق دینے کا نام دہشت گردی ہے ہندوستان ہندوستان کے انٹیلیجنس ہندوستان کی سیڑھی محکمے اور یہ بی امریکہ کے محکموں کو اطلاع دے دو کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو خدا کی زمین میں خدا کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اور سلامتی کو عام کرنا چاہتے ہیں کلبے قائم کرنے والے جان کے مجمع قائم کرنے والے نئی کلب قائم کرنے والے عورتوں کی آخروں کو سرے بازار لٹانے والے یہ امن پسند شراب کی موت کی ندیاں بہا کر ماں کی آبرو کو دے والے شراب کے نشے میں مدہوش کر کر بھائی کے ہاتھوں بہن کے آبرو لٹانے والے تو عمل کا سبق دینے والا شریعت نے کہا ان نمل خدرو الف صاحب بلند بسم مینا والی شیتان چودہ سو سال پہلے اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ یہ شیطان کا ملک ہے یہ گندگی ہے دہشت گردی ہم کہیں السلام علیکم سلامتی ہو تم پر یہ دہشت گردی کب تک سوتے رہو گے نوجوان ہو تک دولت کی پوجا کرتے رہو گے عورت کی غلامی کرتے رہو گے ایک وقت وہ تھا ہماری مسجد جہاں تعمیر ہونے جا رہی ہے اللہ کامیابی نصیب فرمائے رکاوٹیں دور فرمائے وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے بتایا ایک وقت وہ تھا ہندو جب اس گاؤں سے گزرتا تھا چپل بغل میں مار کر گزرتا تھا آج ہندو ہمیں ڈرانے آتا آج گائے کا پیشاب آپ پینے والوں ہمیں گالیاں دیتا ہے کبھی شیواجی نگر کا مسلمان کبھی بڑے کا گوشت کا کبھی قصاب اور قریشی کا نام والے تھا ان کے ناموں سے پتاب کے نام سے شیواجی نگر کے نوجوان کے نام سے اب راجکمار مرتا ہے مسلمانوں کے مارکیٹ میں راجکمار کا عاشق شیواجی نگر میں جا کر دکانیں بند کرواتا ہے تھو ہے ایسی بزدلی اور ایسی جو ہے ناکام زندگی پر مسلمان ہو تھو ہے لالت ہے اچھی نہیں ہے زندگی موت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے جرنیل بڑا صدام حسین اور بڑا ہٹلر موت کے سامنے سلنڈر ہو گیا لیکن ایک چیز ہمارے سامنے ہے جذبہ جہاد جذبہ شہادت جس نے موت کو ہمارے سامنے سلنڈر کر دیا ہر کوئی امیر ہو غریب ہو حاکم ہو محکوم ہو بادشاہ ہو فقیر ہو شہری ہو دیہاتی ہو مرد ہو عورت ہو مجھے بتاؤ کہ انسان جس نے آسمان کے اندر کمانے ڈالی جس نے سمندر کو اپنے قابو میں کیا جس نے سولار انرجی کے ذریعے سے سورج کو اپنی مٹھی میں کیا جس نے اطارت سہل اور مشترین پر کمندے ڈالی جس نے زمین آسمان کے نظام کو اپنے قابو میں کیا مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی انجیکشن بنا جس سے موت دو لمحوں کے لیے رک جائے دنیا میں کوئی ایسی دوائی بنی جس سے موت چند منٹ کے لیے پیچھے ہٹ جائے موت کو کسی نے پہچانا موت سے کسی نے مقابلہ کیا بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے ڈاکٹر مو تلنی سفیر ہر ایک نے موت کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا امیر ہو غریب ہو جوان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو شہنشاہ ہو کیا جنت کے بنانے والے نے جب جنت کو بنایا ایک قدم جنت میں اور ایک قدم بعد جنت کے باہر اللہ نے ملک الموت سے کہا میرے عزت اور جلالت کی قسم اس جنت کے بنانے والے کو جنت کا دیدار نصیب نہ ہو ملک الموت کہتے ہیں تعینات سے کروڑوں لوگوں کی روحوں کو میں نے قبض کیا لیکن دو افراد کی روح کو قبض کرتے ہوئے مجھے رحم آ گیا ترس آ گیا ایک وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں کی روح کو قبض کرتے ہوئے مجھے ترس آ گیا جب جنگل کے اندر ماں نے بچے کو جنم دیا کوئی اس کی پرورش کرنے والا نہیں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں کوئی اسے دودھ پلانے والا نہیں رب کائنات نے کہا میرا حکم ہے اس ماں کی روح کو قبض کرو مجھے رحم آ گیا اس بچے پر کہ اس بچے کا کون دیکھ کون دیکھ بھالی کرے گا اور دوسرے اس انسان پر جس نے جنت کو بنایا اور بنانے کے بعد ایک قدم جنت میں اور ایک قدم باہر تو کہا کاش ایک مرتبہ تو اپنی جھوٹی جنت کو دیکھ لیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے کہا ملک الموت جن دو اپرادھ پر تمہیں رحم آیا ایک وہ جنگل کے اندر جو ماں کا بچہ تھا یہی وہ بچہ تھا سدار جس نے آگے چل کر میرے مقابلے میں جنت بنائی یہی وہ سبدار تھا جو جنگل کے اندر ہم نے اس کی پرورش کی اور اس کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کیا اور آگے چل کر میری جنت کے مقابلے میں اس نے جنت کو بنایا کس نے موت سے مسافہ کیا میں اس سے صلح کی ایک مثال بتاؤ ایک مثال بتاؤ لیکن میرے بھائی نوجوان اسلام کے لیے اٹھتا ہے اسلام کے لیے موت کو سینے سے لگاتا ہے ایک وہ مرد مجاہد ہے ایک وہ اللہ کے راستے میں جان شہادت نوش کرنے والا مرد قلندر ہے جس نے موت کو شکست دی اور موت کو ہرا دیا اس لیے کہ کبن پہن کر اور موت کا ماما سر پر کام کر اللہ کے راستے میں علاج کلیمت اللہ کے لیے جاتا ہے جیت جاتا ہے تو غازی کہلاتا ہے مر جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے اور جیسے ہی موت اس کے سامنے کس کھا جاتی ہے اور یہ ہار جاتا ہے اور جامع شہادت کو نوش کرتا ہے تو فوراً آسمان کا ایک فرشتہ چیخ کر کہتا ہے کہ اس آدمی کو مردہ نہ کہو بلا تقول روٹی سبھی ساری امبان بلا قلعہ بڑے بڑے بادشاہوں نے موت کے سامنے سر تسلیم کم کر دیا یہ ننا منا بچہ جو جہل کو مارنے گیا تھا یہ نوجوان جو اللہ کے لیے اٹھا تھا آج اس نے موت کو ہرا دیا آج اس نے موت کو شکست دے دی آج موت اس سے بھاگ گئی اس نے شہادت کو سینے سے لگا لیا قرآن کے دوسرے پارے میں اور تیسرے رقو میں دوسرے رقو میں اللہ نے کہا بلا میت سلوپی سید اللہ عباس اس اللہ کے راستے میں جامع شہادت کے نوش کرنے والے کو مردہ بھی نہ کرو کیونکہ موت اس کے سامنے ہار چکی ہے موت شکست کھا چکی ہے بلحیام بات کریں گے کہ نہیں صاحب یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے ان کو زندہ سمجھے مر چکا ہے اب یہ زبان نہیں چل رہی ہے یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے یہ پیر نہیں چل رہے ہیں یہ ہاتھ حرکت نہیں کر رہا ہے خدا نہ کرے یہ گندا خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر آ جائیں تو قرآن نے اس کا جواب دیا بلّہ حیا بلکہ وہ زندہ ہیں بلا قلعہ کا شروط لیکن تم محسوس نہیں کر سکتے ہوا ہے نہیں ہوا کو دیکھتے ہو تم ہوا کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں جب ہوا ہے اور دیکھ نہیں سکتے اللہ نے کہا وہ زندہ ہے تو محسوس نہیں کر سکتے یہ وہ مرد قلندر ہے یہ وہ مرد مجاہد ہے جو الہ کلیمت اللہ کے لیے دنیا دہشت گرد کہتی رہے بنیاد پرست کہتی رہے ٹرین کہتی رہے ہمارا جینا ہمارا مرنا جب تک اسلام کے لیے نہیں ہوگا اے لائے اللہ کے لیے نہیں ہوگا لوگوں لوگ ہمیں پیشاب کر کر ڈوبنے کے لیے مجبور کرتے رہیں گے ضلع تو کاری اس گڑے سے ہمیں کوئی نہیں نکال پائے گا جب ہمارا اوڑھنا بچھونا آج بنگلور کی ایک مسجد ہے ایک قطیب صاحب جمعہ کا بیان دیتے ہیں اور اس کو اخبار میں نقل بھی کرتے ہیں نہ کٹیب کا نام لوں گا نہ اخبار کا نام لوں گا اپنی ہوشیاری سے پہچان لینا کا عنوان تھا کہ آج ہو سکتا ہے گزشتہ جمعہ کا عنوان یا آج کا عنوان آج کے کسی اردو اخبار میں یہ عنوان آیا اور حضرت والا شاید وہی بیان ممبر رسول پر کرتے ہوں گے کہ جہاد علم کا ہوتا ہے جہاد قلم کا ہوتا ہے جہاد رشتے حلال کو طلب کرنے کا نام ہے یہ سب بزدلی کا سبق ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دیکھو سلاد کے معنی دروف کے آتے ہیں سلاد کے معنی دعا کے آتے ہیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا عقیم السلام مسلمانوں سلاد کو قائم کرو حدیث میں کہا من اقام السلام جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا سلاد کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا اگر کوئی کہے کہ آؤ بھائی تم نماز کے لیے ایام سلام آپ ان سلاب کے لیے میری سلاد تو ہوگی ارے نہیں صاحب ڈیڑھ بجے شور ہے سوا پانچ بجے اثر ہے بے وقوف ڈکشنری اٹھا کر کے سلاب کے معنی دعا کے ہیں میں نے ادان کی بات کی دعا کر لی میری سلاد ہو گئی سلاد کے معنی درود کے ہیں سلاط و سلام کہتے نا السلاط و سلام علیہ کا یا رسول اللہ اور اگر کوئی سو مرتبہ درود پڑھ لے اور پڑھ لینے کے بعد کہے میرا درود ہو گیا اب مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں یہ سب تھکانے کی باتیں ہیں سلاد کا حقیقی معنی نماز ہے عقیم السلام یہ تو پن وقت نماز نظر آ رہی ہے فجر سہر اصل مغرب عشاء مکے میں مدینے میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں دیہات میں شہر میں مردوں میں عورتوں میں یہ سلاد قائم کرنے کا حکم دیا گیا جب سلاد بغیر تماس کے نہیں ہو سکتی حج کے معنی ارادہ کرنے کے حج کے معنی ارادہ کرنے کے ایک ماندار صاحب کو کہا حضرت امیر ہو گئے شیخ صاحب ہو گئے حج کو نہیں نہیں میں ارادہ کر لیا حج ہو گیا اس کا سلاد درود پڑھنے سے نہیں ہو سکتا حج ارادہ کرنے سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حج کے ارکان کو ادا نہ کرے حج کی شرائط کو پورا نہ کرے سوم کے معنی رک جانے کے ایک آدمی کہے کھا رہا ہے پی رہا ہے بھائی تم روزہ ہاں الحمد للہ روزہ سوم کے معنی رکنے کے میں ٹی وی دیکھنے سے رک گیا میں ڈیوٹی کو جانے سے رک گیا سوم کے معنی ہوئے نہیں ہوئے لیکن اس سوم کے معنی کو شریعت قبول کرتی ہے اس طلاق کے معنی کو شریعت قبول کرتی ہے اس حج کے معنی کو شریعت قبول کرتی ہے جب طلاق کے معنی قبول نہیں جب سوم کے معنی رکنے کے معنی قبول نہیں جب حج کے معنی کے ارادہ کرنے کے قبول نہیں تو جہاد علم کا کیسے ہو جائے گا جہاد قلم کا کیسا ہو جائے گا جہاد وہ ہوگا جس کو نبی نے بدر کے میدان میں دکھایا جہاد وہ ہوگا جس کو نبی نے عہد کے میدان میں دکھایا جہاد وہ ہوگا جس کو نبی نے تبوک کے اندر دکھایا جہاد وہ ہوگا جس کو نبی نے زندہ نے مبارک کو شہید کر کے بتایا جہاد ہاں ہوگا رام تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ڈوسا دیتے ہیں یہ بکڑیاں پہناتے ہیں چوڑیاں پہناتے ہیں ہجڑوں کے اور انگریزوں کی چال میں آ گئے ہیں جذب جہاد جب تک زندہ نہیں کرو گے لیکن میں نے بتایا کہ ہندوستان کے احکامات الگ ہیں جہاں جو چیز کرنی ہے وہاں پر وہ چیز کرنی ہے اذان کی آواز آئی حیال السلام اور ایک آدمی بیچ چوراہے کے اندر کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تو عمارت ہے ہندوستان کے کیا حالات ہیں یہ کون سا ملک ہے ہم نے اس کی تشریح کی دار ہے دارالاسلام ہے دارالکفر ہے یہاں کے احکامات کیا ہیں ہجرت ہے یا تبلیغ ہے یا جہاد ہے تین چیزیں ہیں مسلمانوں کے لیے یا تو ہجرت یا تو جہاد بھی سبھی للہ یا تو تبلیغ کیا ہندوستان کے حالات میں کیا کرنا ہے لیکن جذب اتحاد کے بغیر مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا مسلمان جی نہیں سکتا اللہ کے حمید آندو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں جذبہ اتحاد کا مزہ نہ چکا ہو وہ منافقت کی موت پڑے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ مسلمان ہندوستان میں بھی رہ سکتا ہے مسلمان پاکستان میں بھی رہ سکتا ہے اللہ کے نبی نے یوں ہی کہہ دیا وہ منافقت کی موت مرے گا آج جل کر بزدلی گھروں میں عورتوں کی ساڑیوں میں میں رہ کر ایسی زندگی نہ خدا کو پسند نہ نبی کو پسند پٹیں گے مسلمان مسلمان مار کھائیں گے ایک افسر کہتا ہے پکڑے ہوئے نوجوان دہشت گرد نہیں اتنے میں ایک ہفتے میں دوسری خبر یہ آتی ہے کون کہتا ہے دہشت گرد نہیں یہ داون گرے میں موٹر سائیکل کی چوری میں پکڑے گئے مسلمان سب کے سب دہشت جو چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں جو چاہتے ہیں لیبل لگاتے ہیں اور امریکہ کے کتے کو کوئی مار دے ہندوستان کی سڑکوں میں اگر بہار کے اندر آپ گاڑی چلا رہے ہو لاری چلا رہے ہو اور ایک بکری کو آپ قتل کر دیں آپ کی لاری کے نیچے بکری آ جائے مرغی آ جائے اس کی قیمت لگتی ہے لگتی نہیں لگتی کیا بہار والے کہیں گے لو صاحب تم نے مرغی کو مار دیا انجانے میں چلو دس مرغیاں انعام میں دیں گے تم نے سال تو کتے کو مار دیا کتوں کی حفاظت والی تنظیمیں مرغیوں کو بچانے والی تنظیمیں جانوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی تنظیمیں ایک نبی کے غلام اور نبی کے ماننے والے کا خون اور نبی کے ماننے والی عورت کی آبرو اتنی سستی کہ اس کی آبرو لٹے اور کوئی رونے والا نہ ہو اس کے نوجوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح قتل عام کرے اور اس کے لیے کوئی تنظیم نہیں کوئی آنکھ سے آنسو یہ قطرے نکال والا نہیں کتا کرے ایک فوجی کا پالت کتا ایک پولیس کا پالت کتا مرے کیس ہوتا ہے اس پر مقدمہ چلتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا امریکہ کی عدالت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ کہ کسی نے کسی کے کتے کو مار لیا انجانے کے انجانے میں تو پھر وہ مقدمہ عدالت کے اندر چلتا رہا لوگوں میں بڑی ہلچل کبھی اس بورڈ پر کبھی کتے کے فیور میں مقدمہ آتا اور کبھی جو ہے اس جو ہے آدمی کے فیور میں مقدمہ آتا آتے آتے آتے کتے کے لائر میں مقدمہ جیت لیا اور انسان کو قید ہو گئی کتے کے مارنے کے جرم میں کتنے مسلمان بہار جیل میں بے قصور قید و بند کی سہولتیں جھیل رہے ہیں اور کتنے مسلمان آبرو کی معلوم ہے آپ کو سامنے دس بیس عورتوں کو کھڑا کر دنیا کی کئی ممالک کی یہود و نصارہ کی یہ کتوں کی ملٹری اس سے کہتی ہے اس میں کسی لڑکی کو تم چننا چاہو تو چن لو اور اس کے آبرو کو یہ بارہ بارہ چودہ چودہ کتے ان کے آبرو کو لوٹتے ہیں ایک کتیا کو ستر کتے سترہ کتے آبرو نہیں لوٹتے ایک سور کے پاس اگر میل ایک سور جاتا ہے دوسرا سور ہاتھ نہیں لگاتا سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے راتوں کے اندر رویا جس کے لیے اپنے نوازوں کو شہید کیا جس امت کے لیے آسا میرے آج کے موقع پر کہا السلام علینا والا عباد اللہ یہ اتنی بے وزن ہو گئی امت ایک شاید بہت بڑا طبقہ آیا کرتا تھا یار کیوں نہیں ارے یار ہر جمعہ نئی نئی گالیاں دین کے نسبت سے کون کس کو گالی دیتا ہے یار گالیاں سننا آج کے زمانے کے اندر یہ بھی ایک سادت یہ جماعت نہیں چھوڑتا اپنے کام والے کو گاڑی کا آنر اپنے ڈرائیور کو معاف نہیں کرتا ہیڈ ماسٹر اپنے ٹیچروں کو معاف نہیں کرتا آنر اپنے کرایہ دار کو معاف نہیں کرتا دنیا کی نسبت سے گالیاں سننے والوں دین کی نسبت سے گالیاں سنو گے تو آخرت بنے گی چلے ماں جماعت کی بات ہوتی ہے چلے چھٹی کی بات ہوتی ہے معاملہ خراب کوئی بات نہیں قرض لے کر دو نہیں ایک صاحب کیا کہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کا دعویٰ کرنے والے جی میں آتا ہے تلاش دے دیتے ہیں اور جی میں آتا ہے بیوی بنا کر حرام کے بچے پیدا کرتے اور ایسی باتیں کون بیان کرتا ہے میٹھی میٹھی باتیں دہسانے والی بھائیوں بزرگوں دوستوں تم سب جنتی ہو نبی کے امتی ہو اور نبی کی یہ امت کا وہ مقام ہے اس امت میں آنے کے لیے صحابہ اس امت میں آنے کے لیے پچھلے انبیاء تڑپا کرتے تھے حضرت خوش داڑھی مڈانے والا خوش سود کھانے والا خوش اس کی اماں کو کون گرتا داڑھی مڈانے والے کون گالیاں گالیاں دے کر ہمیں کوئی تمہا ملتا ہم کیوں کہتے ہیں آخر اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر جہاد ہو جائے کافروں سے مٹھیر ہو جائے داڑھی مڑانے والے کو مسلمان مار دے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر تاوان نہیں آئے گا اس لیے کہ داڑھی مڑا کر اس نے کافر کی شکل کو بنا لیا تھا ہے نا قتل کا بدلہ قتل ہے شریعت میں آم ایک پھوڑی تو آم کا بدلہ آم پھوڑنا سو روپے لے لیے سو روپے بدلے میں لینا کتاب میں قتل جان کے بدلے جان مال کے بدلے مال لیکن اگر کوئی داڑھی مڑا جہاد کے میدان میں مسلمان کے ہاتھوں مرا جائے تو خادی کہے گا تجھے قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ کافروں کی شکل اس نے بنا رکھی تھی اور تو نے کافر سمجھ کر اس کو مار دیا تھا خدا نہ کرے اگر پہچانتا بھی تھا تو قاضی یہ فیصلہ دے گا کہ کیونکہ وہ کافروں کے حلیے میں تھا خطاب کے طور پر تجھے قتل نہیں کیا جائے گا اب یہ باتیں کون بیان کرتا ہے بھائیو بزرگ دوستو تم مسلمان ہو قیامت میں نبی تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں گے تمہاری بیٹی مر گئی انگلیاں پکڑ کر بیٹی سب ڈھکلنے کی باتیں سلانے کی باتیں حرام کا حرام کی روزی پیٹ میں رکھ کر آدمی جنت میں جا سکتا ہے حرام کا لطمہ پیٹ میں رکھ کر ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں منافقت اور دوہری چال کی زندگی گزار کر کیا خدا رسول کو دھوکہ ہم دے سکتے ہیں اور یہ سب باتیں ہوتی ہیں معاملہ خراب کرنے والا قرضے لے کر ڈبانے والا عورتوں پر ظلم و ستم کرنے والا لڑکیوں کو انگریز کی اولاد بنانے والا کالجوں اور کال سینٹر کا ماحول دینے والا سنتے سنتے سنتے سنتے کام پھنس گئے کیا اور عالمہ نہیں کیا بھائی انہوں بھی تو دین کے باتیں بیان کرتی انہوں بھی قرآن حدیث کے باتیں بیان کرتے کہاں تک بھاگے گا کہاں تک دوڑے گا قرآن سے بھاگ بھاگے گا مسجد سے بھاگے گا نہ اس کے بعد جنازہ کہاں آنا ہے نہ اس کے بعد کس قبرستان کے اندر دفن ہونا ہے کہاں تک بھاگے گا آج یہ باتیں کڑوی لگ رہی ہے آج یہ باتیں بھگانے والی لگ رہی ہیں چلو ساتھ چلے کی باتیں جماعت کی باتیں تشکیل کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھو جماعت میں جانے والے کے پیر میں زنجیریں ڈالو توڑ کر بھاگے گا لیکن یہ کہ روزی کو حلال کون کرے گا معاملات کو صاف کون کرے گا بندوں کے حقوق کون ادا کرے گا آج پولیس ملٹری کی طرف سے آج حکومت کی طرف سے آج کافروں کی طرف سے جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کا علاج کیا ہے تین دن جانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے چلا لگانے سے مسئلہ حل ہوگا وہ ہوتے رہیں گے دارلوم سند دیتا رہے گا ندوا سند دیتا رہے گا دارلوم کی سند مسئلہ نہیں ندوا کی سند مسئلہ نہیں سہارنپور کے مظاہر کی سند مسئلہ نہیں جماعتوں میں سال لگانا اور دارالفتا کی فتوا مفتی کی سند لینا یہ مسئلے کا حل نہیں مسئلے کا حل یہ ہے کہ ظلم اور تشدد کا مقابلہ آج کے حالات میں کیسے کیا جائے اپنے اختلافات اپنے مسل کی نظریات کے تصادم کو بالا احساس رکھ کر کلیم طیبہ کی نسبت سے مسلمان متحد ہو کر کیسے قبرانی طاقتوں کا اور کیسے فرونی طاقتوں کا اور کیسے سرکشی طاقتوں کا وہ مقابلہ کرے آج اس کی ضرورت ہے آج کرامت مودی سنا کر قوم کو سلانے قوم سوئی نہیں ہے آخر کی چھٹے ڈالنے سے نہیں اٹھ رہی ہے ایسی قوم کو مزید سلانے کی ضرورت نہیں ہے قوم کو جگانے کی قوم کو بیدار کرنے کی قوم کو اللہ کی طرف لے آنے کی قوم کو مکے سے نکلے ہوئے طریقوں کو اپنانے کی مدینے سے نکلے ہوئے سنتوں کو اپنانے کی قوم یہ کہے امریکہ تو جتنا اپنا چہرے کو بنا لے سوار لے فیشن کا نام دے لے بیوٹی کانٹیکٹ کا نام دے لے اور خوبصورتی اور حضور کے مقابلے کا نام دے لے اے امریکہ ستر میرے فیشن پر مفت ہیں اما عائشہ فتح کا دیا ہوا نقاب ہمیں پسند ہے جب تک ہم یہاں نہیں آئیں گے اے امریکہ تیری جھوٹی پینٹیں کبھی چست ہو جاتے ہیں کبھی ڈھیلی ہو جاتی ہیں کبھی اوپر چڑھ جاتی ہیں کبھی نیچے آ جاتی ہیں کبھی شرمگاہ کے اوپر سید ہو جاتی ہیں کبھی شرمگاہ کے عزو کو باہر کر دیتی ہے ہزار مرتبہ ہم تیرے کمرے پر تیرے پوشاک پر پیشاب کریں گے نبی اور عثمان غنی کا وہ دیا ہوا کرتا وہ دیا ہوا سہبن جو آدمی پنڈلی تک تھا ہاں، اس کو ہم اسی کو باقی رکھیں گے ہم اس پر جئیں گے اس پر بریں گے جب تک قوم ان اداؤں پر بڑے گی نہیں مٹے گی نہیں اللہ کے قسم کامیاب نہیں ہو سکتی یہ جھوٹی سندیں یہ پگڑیاں یہ اردو قبالی کے محفلیں یہ جماعت پرستی یہ شخصیت پرستی میرا پیر میرا مرشد میری جماعت میرا جھنڈا یہ کچھ نہیں ہوگا کافر گھر میں گھس کر مارے گا جھنڈے اور امامے اور پگڑی کو پوچھ کر نہیں مارے گا سلیمان نام ہے مار دے گا عبد الرحمان نام ہے مار دے گا وہ نہیں دیکھے گا یہ بریلی ہے سیوبندی ہے یہ امامے والا ہے جھنڈے والا ہے یہ چھلے والا ہے یہ چھٹی والا ہے یہ اردو بنگالی والا ہے ضرورت ہے ضرورت ہے کلی میں تعیمہ کا وہ فارم جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے اپنے اختلافات کو بلا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ کر ان کافرانہ طاقتوں کے سامنے کل میں کی نسبت سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے کب تک ایس اور عزت کی زندگی کو گلے سے لگاتے رہو گے کتا بھی ہڈیوں کے لیے جیتا ہے سندر بھی پہانے کے لیے جیتا ہے کتے اور سبر کے لیے روزی کا وعدہ نہیں ہمارے رب نے ہمارے ماؤں کے پیٹ کے اندر ہماری روٹی کے لقموں کو لکھ دیا ہمارے چاول کے دانوں کو لکھ دیا بادل کے اندر پانی کے خطرات اور بارش کے خطرات میں ہمارے نام کو لکھ دیا زمین کے ذرات میں ہوا کے حصے میں رب کائنات نے لکھ دیا کوئی سور ہوگا جو کھانے کی تلاش میں اپنے عمر کو ضائع کرے گا کوئی کتا ہوگا جو ہڈیوں کی تلاش میں اس عمر کو بیکار کرے گا اگر رب کرے اعتماد ہے نبی پر بھروسہ ہے ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے رب نے ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہماری زندگی اور ماں ہماری روزی کو ہمارے پانی کو اور ہماری عمر کو لکھ دیا ہے جب لکھ دیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت اب لگائے یہ زندگی اللہ کے لیے اسلام کے لیے قرآن کے لیے اور ایسے جینے کے اندر مزہ آئے گا جو اسلام کے لیے ہم زندگی گزارے ایمان کے لیے ہم زندگی گزارے علی عبداللہ اللہ یہ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے دمش اور فتح کیا تھا اور اس زمانے کے اندر کلام پاک میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے رکاس فرمایا ان ملو کا ادا دخل اب وجالو عیسہ کا عزیلا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور تباہی اور بربادی کو عام کر دیتے ہیں کسی ملک کو پتا کرنے کے لیے اسلامی مزاج سے دور جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں تو چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے لگتے ہیں عبداللہ علی عباس یہ انہوں نے جب دمش کو پتا کیا تو ہزاروں مسلمانوں کے لاشوں کو رونگتے ہوا رونگتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے یہ اپنے محل تک پہنچے خون ابھی تلوار سے تبک رہا تھا فتح کا جنون اور فتح کا جوش اور اس کا نشہ ان کے قطرے قطرے کے اندر ملا ہوا تھا اپنے تختے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پہلا یہ سوال کیا کون ہے مجھ سے مقابلہ کرنے والا وزیر تھے انہوں نے کہا جہاں بنا آپ سے کوئی ڈرنے والا آپ کو ڈرانے والا نہیں مقابلہ کرنے والا نہیں آپ کے سامنے زبان دراز کرنے والا نہیں انانیت کا اس نے گن گایا اپنی انانیت کو اس نے ثابت کیا پھر اونیت کا سبق اس نے دیا ان کا نشہ تھا سلطنت کا نشہ تھا اور دمش کو پتہ کرنے کا ابھی نشہ تھا جنون تھا اس جنون کے اندر بکے جا رہا تھا ایک وزیر تھا ایک فوجی تھا اس نے یوں کہا علی عبداللہ عباس ایک فرد ہے جو آج تیری باتوں کا جواب دے سکتا ہے آج تیرا مقابلہ کر سکتا ہے کہا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا کہا آج امام اوزاری رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدث کبیر ہے جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی روایتوں کے اندر ان کو لیا ہے اور سکھا رہا بھی ہے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ یہ فقیر اور یہ بوریا نشین یہ محبت آج تیری باتوں کا جواب دے گا بادشاہ آج تیرے نشے کو چور چور کر دے گا تیرے گھمنڈ کو خاک میں ملا دے گا بادشاہ نے کہا میرے سوالوں کا جواب اور مجھ سے ٹکر باغیوں جاؤ اسے گرفتار کر کے لے آؤ بولی گئے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے کہا کہ امام صاحب آپ کو بادشاہ جہاں پناہ نے طلب کیا ہے امام اوزائی فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی جمبش نہیں پولیس والے کا فون آئے اور آپ کی بیگم نے بتایا کہ کوئی خاکی وردی والا آ کر آپ کو طلب کیا تھا کتنا پانی ہو جائے گا اور گلاب لگ جائے گا خدا کا خوف نہیں خاکی وردی کا خوف اللہ کا ڈر نہیں اور خدا کی جہنم کا ڈر نہیں جیلوں کا خوف جہنم کا خوف مٹاؤ گے تو جیل سے ڈرنا پڑے گا خدا کا خوف مٹاؤ گے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا رنڈوا خاکی وردی والا جو رنڈیوں کی کمائی پر پلتا ہے اس کے خوف کو بٹھانا پڑے گا دل میں دو ڈر جمع نہیں ہو سکتے ایک اللہ کا اور دوسری مخلوق کا اللہ سے ڈرو گے مخلوق کے سامنے میں بات ہو گے اللہ کے ڈر کو نکالو گے چونٹی سے ڈرو گے مچھر سے ڈرو گے ہر مخلوق تمہیں ڈرائے گی مرضی آپ کی امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ڈرا نہیں میں جمبش نہیں کھایا میں نے کہا کیا بات ہے بادشاہ نے طلب کیا ہے کہا کیوں کسی وزیر نے بتایا کہ آپ ہی اس کے سوالوں کا جواب دیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے امام اوزائی رحمت اللہ پر پاتے ہیں میں اندر گیا کچھ منٹوں کی مہلت لیا کہا کہ دو چار منٹ کی مہلت دیں اچھے سے غسل کیا وضو کیا مسواس کیا امامہ باندھا اور میرے صندوق میں کفن کی چادر رکھی ہوئی تھی اس چادر کو میں نے جسم پر لپیٹ لیا آئینے میں دیکھ کر کہنے لگا اوزاری اب تیری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے اب تیری زندگی کی شما گل ہونے والی ہے وقت کا ظالم اور بادشاہ آج تجھے اپنے مجمے میں بلایا ہے اور آج وہ تجھ سے مقابلہ کرنے والا ہے اس نے کسی عالم کو معاف نہیں کیا اس نے کسی کی داستان کو نہیں سنا آج تیری داستان نہیں سننے والا ہے وہ سر پر امامہ باندھ لیا کفن کی چادر کو لپیٹ لیا اب اس کو ایک مل... امام اوزاری رحمت اللہ علیہ کو ایک ملزم کی طرح مجرم کی طرح کھینچ کر لے جانے لگے فوجی دربار آیا امام اوزاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں طرف میانوں سے نکلی ہوئی ننگی تلواریں تلواروں کے سایوں سے میں گزر رہا تھا ہر ایک تلوار کے بعد میرے دل میں یہ خیال آتا شاید اگلی تلوار میرا سر قلم کر دے گی میرے سر کو تنگ سے جدا کر دے گی وہ خوف کا ماحول وہ حیبت کا ماحول وہ بادشاہ کا دبدبا اور وہ فوج کا رول اور وہ تلواروں کی کھڑک اور چمک اور چمک لیکن میرے جسم پر کوئی روک نہ آیا اور امام اظائیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اتنی ساری قوت اور اتنی ساری طاقت حیبت ملکوتیت کو دیکھنے کے باوجود امام اوزائی فرماتے ہیں علی عبداللہ عباس مجھے مکھی کی طرح نظر آ رہا تھا میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا دو ڈر میں تھے ایک ڈر یا تو اللہ کا ڈر یا تو بندوں کا ڈر یا تو جہنم کا ڈر یا تو تہاڑ جیل کا ڈر یا خدا کی لاٹھی کا ڈر یا ملٹری اور پولیس والوں کی لاٹھی چارج کا ڈر دو ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے امام اوزاری فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مکھی کی طرح نظر آ رہا تھا تو چنا کے میں گیا مجھ سے بادشاہ نے پوچھا کیا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو کیا حکم لگاتے ہو کیا فتوا دیتے ہو تو انہوں نے صنعت کے ساتھ ایک روایت پڑھی اور وہ روایت یہ تھی اللہ کے حبیب حبیبا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاخ فرمایا کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے تین وجہ سے ایک وجہ یہ کہ وہ شادی شدہ زنا کرنے والا ہو اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے رجم کر کر قتل کر دیا جائے گا یا نہیں مرتد ہونے والا ہو یعنی مسلمان ہو کر اس نے دین اسلام سے رخ کو اپنا لیا پھیر لیا اس کو قتل کر دیا جائے گا المفارق بل مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر مسلمانوں کی جماعت کے اندر سفر کا ڈالنے والا پھوٹ ڈالنے والا ایک شادی شدہ زنا کرنے والا اور دوسرا جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو تیسرا جو مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر مرتد ہوا ہو اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا ہو امام اوزائی نے کہا اگر جن مسلمانوں کا تو نے کے اندر قتل عام کیا اگر وہ شادی شدہ ثانی ہے تو تیرا قتل کرنا بجا جانب اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا اور بدلے میں قتل کے بدلے قتل تو نے قتل کیا تو تیرا قتل کرنا حق بجانے اگر وہ مرتد ہو گئے اسلام سے اور مرتد ہونے کی سزا میں تو کلی قتل مسلمین ہونے کی وجہ سے قتل کیا تو تیرا قتل کرنا حق بجانے شادی شدہ دانی بھی نہیں اور انہوں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا وہ مرتد بھی نہیں ہوئے اور تو نے اپنے دامن کو ان کے خون سے سب آلود کر لیا اور اپنے دامن کو لال کر لیا دیکھ خدا تجھے معاف نہیں کرے گا یہ ننگی تلواریں تھیں یہ بادشاہ تھا جس نے دمش کہ پتہ کے جنون میں نشے میں یہ کہے جا رہا تھا اس کے سامنے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پڑھ کر منہ پر تھوکا الجہاد من قال کلمت حق ان سلطان جائز حدیث پاک میں آتا ہے بہترین جہاد ایک موقع پر وہ ہوتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے جب یہ بات امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے کہی خود امام اوزائی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو نیام سے تلوار بادشاہ کی نکل چکی تھی میں اپنے امامے کو سر سے نکال چکا تھا تاکہ امامے کی توہین نہ ہو جب میرے گردن پر تلوار لگے گی یہ خون اڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی میرا جسم کا ناپا خون نہ لگے جو آس پاس درباری تھے فوجی تھے وہ اپنے دامن کو سمیٹنے لگے کہ کہیں خون کے چھیٹے ان کے دامن پر نہ لگ جائیں تلوار نیام سے نکل چکی دامن سمیٹا جا چکا اماما سر سے اتر چکا جیت حق کی ہوتی ہے یا باطل کی ہوتی ہے کی وتہ کتنا مسلمانوں کو کامیاب اور سرخرو کرتا ہے میں انشاءاللہ امام اوزائی کا انجام اگلی جمعہ بتاؤں گا میں اس عنوان کو اس لیے موقع کر دیا کہ یہ عنوان کہ ہم جنتی یا جہنمی یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے یہ بہت قیمتی عنوان ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا جنت کو پانا عذاب قبر سے بچنا عذاب نیچر سے بچنا عرش کا سایہ ملنا گویا اگر ہمیں جنت کی صنعت مل رہی ہے ہر اوسر کا پانی مل رہا ہے ارد کا سایہ مل رہا ہے سیدھے ہاتھ میں نام مل رہا ہے اور اگر خدا نہ کرے ہم مرے جہنم میں جائیں تو ہمارا انجام قبر کے اندر وہی ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوگا اور محشر میں رسوائی ہوگی ارد کا سایہ نہیں ملے گا کل کلاس پر کٹ کر گریں گے جہنم کا لہو پئیں گے پیپ پئیں گے مان اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر موقع ملے گا اس عنوان کو اگلی جمعہ لے جائیں گے ورنہ کسی موقع پر اس عنوان کو لے کر ہی آئیں گے اور امام اوزائی کا انجام کیا ہوتا ہے ہم اس کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری گزدگی کو ختم فرمائے اللہ ہمارے سکو کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اللہ کلیم طیبہ کی نسبت سے جڑ کر کفر اور اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بات الحمد للہ Thank you. Thank you.